سیدنا ابو فاطمہ ازدی یا اسدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو فاطمہ اگر تم مجھے ملنے کا ارادہ کرتے ہو تو کثرت سے سجدے کرو حدیث نمبر ایک ہزار اکسٹھ مسند احمد